انفس و آفاق موجودہ علمی دور میں یہ سوال بڑی اہمیت احتیار کر گیا ہے کہ آدمی کیا ہے اور اس کی صلاحیتوں کی حد کہاں تک ہے تحلیقی فارمولو کا علم بتاتا ہے کہ آدم ذات کے ہزاروں روپ ہیں بظاہر وہ خاک کا پتلا ہے میکان کی حرکات پر مبنی گوش پوس خون اور ہڈیوں کا ایک پیکر ہے اس کے اندر ایک پوری کیمیائی دنیا آباد ہے اطلاعات و پیغامات پر آدمی کی زندگی روا دوا ہے آدمی حیال و تصور کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کی ہر حرکت خیال اور تصور کے تابع ہے دنیا انسانیت کے تمام کارنامے خیال اور تصور اور تحیل کی غیر مرئی طاقت کے گرد گھوم رہے ہیں آدم ذات خیال کے اندر مختلف معنی پہنا کر نئی نئی جلوہ سوانیا کے شعور نے ایک بچے کی طرح نشورما پائی ہے جب بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے اس کی شعوری استطاعت ناقابل ذکر ہوتی ہے پھر وہ سگر سنی اور تفولیت کا زمانہ گزار کر لڑکپن میں داخل ہو جاتا ہے اس کی دماغی صلاحیت پہلے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے طبعی اعتبار سے جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہیں اس طرح نوہ آدم کا شور بھی آہستہ آہستہ ترقی کر کے موجودہ دنیا تک پہنچتا ہے دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو چکی ہے اس کے پیش نظر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دور علم و فن اور تصہیر کائنات کے ثبات کا دور ہے انسانی ذہن میں ایک ہی وسط ہے جو ہر لمحہ اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی ہے تحلیق و تصحیر کا ایک عظیم و شان ذہیرہ ابھی محفی ہے صلاحیتوں کا ایک حصہ منصہ شہود پر آ چکا ہے لیکن انسانی انا کی انگن صلاحیتیں اور صفات ایسی ہیں جو ابھی مظر محفی سے مظر حفی سے مظر جلی میں آنے کے لیے بے قرار ہیں تمام تجربات مشاہدات اور محسوسات کا ماہر ذہن ہے جتنی ایجادات انسان سے صادر ہوتی ہیں ان کو بھی ذہن کی کار فرمائی سے الگ نہیں کیا جا سکتا جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو ذہن میں وسط پیدا ہوتی ہے اور کسی کلیے یا کسی نئے علم کا انکشاف ہو جاتا ہے انسانی ذہن ہزاروں سال پہلے بھی ایک معمہ تھا اور آج کے سائنسی دور میں بھی ایک مومہ ہے آج ہمارے پاس پہلے سے کہیں زیادہ علمی اور تجرباتی ذرائع موجود ہیں جن کی مدد سے نئی نئی وضاحتیں دانشوروں کے سامنے آ رہے ہیں ایک پرت کی ادھیڑ بن کی جاتی ہے اور دوسرا پرت سامنے آ جاتا ہے دوسرے پرت کو اچھی طرح سے نہیں دیکھ پاتے کہ ایک نیا زون کھل جاتا ہے سائنسدانوں اور علم ان نفس کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ انسان ابھی تک اپنی صلاحیتوں کا پانچ سے دس فیصد بھی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہو سکا باقی قومیں اس کے اندر حابیدہ ہیں گویا نو انسان نے اب تک جو ترقی کی ہے وہ صرف پانچ سے دس فیصد صلاحیتوں کے استعمال کا سمرہ ہے ان معروضات سے ان معروضات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ موجودہ دور کی علمی کامیابیاں جن میں علم طب علمی حیوانات و نباتات جنیات طبیعت کیمیا برقیات تغیرات سائیکالوجی پیرا سائیکالوجی اور دیگر علوم و فنون شامل ہیں یہ سب انسانی صلاحیتوں کے عکس ہیں لیکن جب ہم ان علمی و فنی کامیابی کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے ذہن میں بہت کم آتی ہے کہ یہ ہماری ذہنی قوتوں کے مظاہر ہیں جو قدرت نے ہمارے اندر محفوظ کر رکھی ہیں نفس و دماغ سے متعلق روز افزوں انکشافات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ انسان کا وجود دو حصوں میں منقسم ہے ایک حصہ اس کی حارجی دنیا ہے اور دوسرا حصہ اس کے داحل میں واقع ہونے والی تحریکات ہیں انسانی نفس کے یہ دونوں حصے ایک دوسرے سے گہرا رشتہ رکھتے ہیں ہر دور میں یہ بات کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتی رہی ہے کہ انسان صرف جسمانی حرکات اور حارجی کیفیت کا نام نہیں ہے انسان کے اندر ایک دائرہ مادی تحریکات سے آزاد ہے اور اسی دائرے سے تمام خیالات و افکار مادی دائرے کو ملتے ہیں یہ دائرہ دراصل انسان ہے اور اسے عرف عام میں روح کہا گیا ہے اور یہی اصل انسان ہے اہل روحانیت نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر آدمی اپنے قلب اپنے من کے اندر سفر کرے تو اس کے اوپر روح کی قوتوں کا انکشاف ہو جاتا ہے تمام آسمانی صحائف نے انسان کی غیر ملکی غیر معمولی صفات کا تذکرہ کیا ہے کتب سماوا کے مطابق انسان بظاہر گوشت پوش کا مرکب ہے لیکن اس کے اندر ایسی انرجی یا ایسا جوہر کام کر رہا ہے جو حالق کی صفات کا عکس ہے اس جوہر کو روح کا نام دیا گیا ہے اور اسی روح کے ذریعے انسان کو کائناتی علوم حاصل ہیں آسمانی کتابوں نے انسان کی تمام حصیات اور واردات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اور انہیں اور انہیں افاق و انفس کہا ہے افاق ان مادی مظاہرات کا نام ہے جو حارج میں نظر آتے ہیں جبکہ انفس ان و حال کا مجموعہ ہے جو کائنات کی داخلی زندگی ہے انفس کے بارے میں انسانی علم ابھی تکمیل اور ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہیں چند سو سال پہلے علوم طبعی کے انکشافات و تجربات سحروں تلسم کی حیثیت رکھتے تھے اور ان پر بے یقینی اور پرسراریت کے پردے پڑے ہوئے تھے لیکن آج ہم ان علوم سے حقیقت ثابتہ کی طرح روشناس ہیں فی زمانہ یہی حال روح یا انفس کے علوم و حقائق کا ہے انسان کے اندر پانچ حواس بصارت سماعت گفتار شامہ اور لمس کام کرتے ہیں ان میں سے ہر حص کی ایک تعریف اور ایک دائرہ عمل ہے کوئی حص ایک حد سے باہر عمل نہیں کر سکتی مثلا ہم آنکھوں سے چند میل دور زیادہ نہیں دیکھ سکتے کانوں سے ایک خاص طول موج سے کم یا زیادہ کی آوازیں نہیں سن سکتے کسی چیز کے قریب جائے بغیر اسے چھو نہیں سکتے انسان کے یہ پانچوں حواس مادی رخ میں محدود ہیں لیکن روحانی دائرے میں لامحدود ہیں حواس کا روحانی دائرہ عام طور پر محفی رہتا ہے اس دائرے میں بصارت فاصلے کی پابندی سے آزاد ہو جاتی ہے کان ہر طول موج کی آواز سن سکتا ہے قوت بیان الفاظ کی محتاج نہیں رہتی انسان گفتگو کیے بغیر کسی کے حالات جان سکتا ہے اور اپنے خیالات اس تک پہنچا سکتا ہے انسانی صلاحیتوں کا اصل رخ اس وقت حرکت میں آتا ہے جب روحانی حواس متحرک ہو جاتے ہیں یہ حواس ادراک و مشاہدات کے دروازے کھولتے ہیں جو عام طور سے بند رہتے ہیں انہی حواس سے انسان آسمانوں اور کہکشانی نظاموں میں داخل ہوتا ہے غیبی مخلوقات اور فرشتوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے روحانی حواس کو بیدار کرنے کا مؤثر طریقہ مراقبہ ہے مراقبہ ایک مشق ہے ایک طرز فکر ہے اور ایک ایسی ذہنی کیفیت کا نام ہے جو حابیدہ حواص کو بیدار اور متحرک کر دیتی ہے مراقبہ کے ذریعے ان قوتوں کو تصہیر کیا جاتا ہے جو مادی حواس سے ماورہ ہیں مراقبہ سے ماورائی صلاحیتیں روشن ہو جاتی ہیں مراقبہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل میں رائج رہا ہے روحانی نفسیاتی اور طبی حیثیت سے مراقبہ کے بے شمار فوائد ہیں مراقبہ ذہنی انتشار کو ختم کر کے یکسوئی بہجتا ہے نفسیاتی الجھنوں اور پیچیدگیوں سے محفوظ رکھتا ہے امراض کو قریب آنے سے روکتا ہے مراقبہ سے انسان کو سکون اور اطمینانی قلب کی دولت مل جاتی ہے منفی رجحانات اور جذبات پر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ زندگی کے معاملات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے تمام مذاہب کی عبادات میں مراقبے کا عنصر موجود ہے ایسی عبادات پر زور دیا گیا ہے جس میں یکسوئی گہرائی اور ارتکاز توجہ ہو مراقبہ کے بارے میں جو کچھ اجمالاً عرض کیا گیا ہے آنے والے صفات میں ہم اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے اور یہ بتائیں گے کہ مراقبہ کیا ہے اور مراقبے کے ذریعے انسان اپنی محوی محفی قوتوں کو کس طرح بیدار کر سکتا ہے ارتکاز توجہ انسان کی مادی زندگی میں بے شمار صلاحیتیں کام کرتی ہیں یہ سب شوری صلاحیتیں ہیں مگر محسوس کرنا سننا سونگنا دیکھنا چکھنا بولنا چھونا پکڑنا چلنا سونا اور بیدار ہونا وغیرہ اس زمن میں بہت سے علوم و فنون بھی آ جاتے ہیں مثلا مصوری کتابت طبعت تکنیکی علوم موسیقی ادب شعر و شاعری تاریخ سائنس اور دھات سازی وغیرہ جب کوئی شخص کسی صلاحیت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس صلاحیت سے ناواقف ہوتا ہے لیکن جب وہ صلاحیت سے استفادہ کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ذوق و شوق اور استداد کے مطابق اس کے اندر صلاحیت بیدار اور متحرک ہو جاتی ہے صلاحیت کو متحرک کرنے میں توجہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے اگر ایک شخص کسی صلاحیت کو بیدار کرنے کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا توجہ ارادی ہو یا غیر ارادی اس کا موجود ہونا ضروری ہے کسی علم یا کسی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے فی الواقعہ کا کام بھی توجہ کو اپنے ہدف پر قائم رکھنا ہی ہے توجہ کے اصول کا اطلاق روحانی صلاحیتوں پر بھی ہوتا ہے چونکہ ہم روحانی صلاحیتوں سے ناواقف ہیں اس لیے اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے اور جب تک کوئی شخص اپنی روحانی قوتوں کو بیدار کرنے کے لیے اندرونی تحریکات کی طرف ذہن نہ لگائے اس کی روحانی صلاحیتیں حرکت میں نہیں آتی یہ بات سب جانتے ہیں کہ جب تک ذہنی یکسوئی کے ساتھ کام نہ کیا جائے صحیح نتیجہ مرتب نہیں ہوتا چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا دینی اور روحانی علوم کا حصول ہو علم کی تحصیل کے لیے ایسا ماحول ضروری ہے جس میں ذہنی انتشار کم سے کم ہو جب ہم کامل توجہ کے ساتھ تحصیل علم میں مصروف ہوتے ہیں تو اچھے نتائج سامنے آتے ہیں اگر ایسے حالات کا سامنا ہو جن میں ذہن بار بار بٹکتا رہے تو صلاحیت ہونے کے باوجود احسن طریقے سے خوبی علوم کی تکمیل نہیں ہوتی ارتکاز توجہ ذہن کو ایک مرکز پر لانے کا نام ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دیر تک توجہ ایک نکتے پر یا ایک خیال پر قائم رہے ارتکاز توجہ کے ذریعے ذہن کے اندر کی بکھری ہوئی قوتیں جمع ہو کر باہر آ جاتی ہیں روح کے لاشمار عکس انگنت قوتیں اس لیے حابیدہ رہتی ہیں کہ ارتقاد توجہ کی طاقت ماورائی صلاحیتوں کو بردار کرنے میں استعمال نہیں ہوتی جذبات خیالات اور تقاضوں کے اثر ذہن ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں منتقل ہوتا رہتا ہے وہ کسی ایک چیز پر ٹھہرتا نہیں ہے خیالات کی یلگار سے انسان کو ان مقامات کا ادراک نہیں ہوتا جو اس کی اصل ہیں مثال ریڈیو اسٹیشن سے نشریات لہروں کے ذریعے فضا میں منتقل ہو جاتی ہے ان لہروں کی محسوس فریکوینسی ہوتی ہے مختلف جگہوں پر ریڈیو سیٹ جو دراصل ریسیور ہیں ان لہروں کو وصول کرتے ہیں وصول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ریڈیو سرکٹ سرکٹ کی فریکوینسی وہی ہو جو کہ نشریاتی لہروں کی ہے جب دونوں فریکوینسی یکساں ہو جاتی ہیں تو ریسیور آواز کو پکڑ لیتا ہے دنیا کے مختلف اسٹیشن اپنے پروگرام الگ الگ فریکوینسی پر نشر کرتے ہیں ہم جس اسٹیشن کی نشریات سننا چاہتے ہیں اسی کی فریکوینسی کو سیٹ کر کے سن لیتے ہیں اگر فریکوینسی میں یکسانیت نہ ہو تو آواز مصول نہیں ہوتی اسی طرح اگر درمیان میں رکاوٹیں یا مزاحمت ہو تو بھی آواز صاف سنائی نہیں دیتی ٹی وی میں آواز کے ساتھ تصویر بھی نشر ہوتی ہے مختلف چینل پر ہم نشریات کو نہ صرف سنتے ہیں ہیں بلکہ سکرین پر تصویری صورت بھی دیکھتے آدمی کا شعور دراصل رسیور ہے ذہن کی انتہائی گہرائی میں موجود مرکز یا ممبا کی اطلاعات مختلف صورتوں میں شعور کی سکرین پر نشر ہو جاتی ہیں بعض اطلاعات مناظر کی شکل میں ڈسپلے ہوتی ہیں کچھ تصور کی حیت میں اور بعض خیال کی نوعیت میں سامنے آتی ہیں دیگر آواز کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں یہ بات ہم سب کے تجربے میں ہے کہ خیالات ہمارے احتیار کے بغیر ذہن میں وارد ہوتے رہتے ہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب ذہن میں کوئی خیال پیدا نہ ہو بھوک پیاس کا تقاضا بھی خیال ہے سونے جھاگنے کا رجحان بھی خیال ہے خوشی غم اور دیگر جذبات بھی خیالات ہیں نہ صرف خیالات اور تصورات بلکہ سماعت بصارت شامہ اور لمس بھی اطلاع کے علاوہ کچھ نہیں ہیں ہماری پوری زندگی خیالات کے گرد گھوم رہی ہے اور جب دماغ میں خیالات کی تشکیل کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو جسم پر موت وارد ہو جاتی ہے قانون خیالات میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو وہ مذر کا روپ اختیار کر لیتے ہیں اگر زندگی حیالات سے الگ کوئی چیز ہوتی تو ہم حیالات سے کبھی متاثر نہیں ہوتے خوشی کا خیال آتا ہے تو ہمارے اندر فرحت و تمانیت کی لہر دوڑ جاتی ہے دہشت ناک خیال آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ذہن میں وسوسے آتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں طبی اعتبار سے بھی خیالات کے اثرات کو تسلیم کیا گیا ہے السر میدے کے امراض بلڈ پریشر حفقان ٹی بی وغیرہ جیسے امراض خیالات کی پیچیدگی سے پیدا ہوتے ہیں یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ذہنی پریشانی لاحق تو لاحق ہو تو بھوک اڑ جاتی ہے حادثے سے متعلق خیال آتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یا دل ڈوبنے لگتا ہے اس طرح جب تک ہمارے شور میں دفتر جانے کا خیال وارد نہ ہو تو ہم دفتر کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتے کوئی شخص مکان تعمیر کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال وارد ہوتا ہے کہ مجھے مکان بنانا چاہیے اس خیال میں جب حرکت پیدا ہوتی ہے تو وہ کوشش کرنا شروع کرتا ہے سرمایہ اکٹھا کرتا ہے ان لوگوں سے رجوع کرتا ہے جو مکان بنانے کا علم رکھتے ہیں علم تعمیر کو دیکھا جائے تو وہ بھی خیال کی صورت میں انسانی ذہن میں محفوظ ہے چنانچہ جب حیال اور عمل کی قوتیں ملتی ہیں تو مکان کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے اور وہ مکان جو حیال کی صورت میں موجود تھا عمارت بن کر سامنے آ جاتا ہے الہامی کتابیں بتاتی ہیں کہ حیالات کا ایک منبع ہے ذہن کی گہرائی میں موجود نقطہ ذات منبع کی حیثیت رکھتا ہے اس سورس سے لاشمار اطلاعات خیالات ہر لمحہ اور ہر آن نشر ہوتی رہتی ہیں لیکن شوری رسیور تک پہنچنے والی اطلاعات نہ صرف بہت کم ہوتی ہیں بلکہ ان میں محدودیت داخل ہو جاتی ہے یہی اطلاعات اس کا علم و حافظہ بن جاتی ہیں اور انہی کو ہم شعور کہتے ہیں زیادہ تر اور وسیع اطلاعات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر ذہنی یکسوئی کا ہونا ضروری ہے جب ہماری فکر یکسوئی کے ساتھ اپنے نقطۂ ذات یا منبع اطلاعات کی طرف سعود کرتی ہے تو درجہ بدرجہ اسے ایسی اطلاعات کا مشاہدہ ہوتا ہے جو عام طور پر اس کی گرفت میں نہیں آتی نشر ہونے والی اطلاعات کی آخری محدودیت ہی دراصل شعور ہے زیادہ اور وسیع اطلاعات حاصل کرنے کے لیے لاشعور کا مطالعہ کرنا ضروری ہے طبعی یا سائنسی علوم میں کوئی فارمولہ یا ایجاد یا انکشاف ایک نئی اطلاع ہوتی ہے سائنسدان یا موجد جب تک لاشور میں داخل نہ ہو تو اسے کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوتی وہ دنوں مہینوں سالوں کسی ایک نقطے پر غور کرتا ہے یہ غور و فکر اسے شعور کے پسپردہ لاشور میں دھکیل دیتا ہے جس کے نتیجے میں کوئی ایجاد مظر بن جاتی ہے پہلے موجد کے ذہن میں کسی ایجاد سے متعلق کوئی خیال آتا ہے اور اس کا ذہن اس خیال میں مرکوز ہو جاتا ہے جو جو ذہن حیال کی گہرائی میں سفر کرتا ہے اسی مناسبت سے حیال میں پیدا ہوتی رہتی ہے اور کے اور نقش و نگار کی بیل پڑ جاتی ہے نتیجے میں وہ چیز بن کر سامنے آ جاتی ہے مثلا انسان کے ذہن میں پرندے کو اڑتا دیکھ کر یہ خیال آیا کہ اسے بھی فضا میں پرواز کرنا چاہیے فضا میں پرواز کا تجسس برابر اس کی رہنمائی کرتا رہا ایک نسل ختم ہوئی تو اس نے اپنا شعوری ورثہ دوسری نسل کو منتقل کر دیا انسان نے پہلے پہل پرندے کے پر پر جوڑ کر بازو باندھے اور اڑنے کی کی کوشش لیکن کامیابی نہیں ہوئی ناکامی سے انسان مایوس نہیں ہوا بلکہ پرواز کے خیال کو عملی جامہ پہنانے کی مسلسل کوشش کرتا رہا رفتہ رفتہ پرواز کے قوانین ذہن میں منکشف ہونے لگے ہوا کا دباؤ اور حرکات کا علم اس پر ظاہر ہو گیا اور وہ ایسی مشین بنانے میں کامیاب ہو گیا جو فضا میں پرواز کرتی ہے اللہ حاضل قیاس دنیا کے تمام علوم و ایجادات کا ایک ہی قانون ہے وہ یہ کہ جب ذہن تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ کسی ایک بات کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی تفصیلات ذہن پر منکشف ہونے لگتی ہیں جب فکر انسانی حارجی عوامل میں سفر کرتی ہے تو ہارجی علوم کا انکشاف ہوتا ہے اور جب داخل میں سفر کرتی ہے تو داخل کے علوم و انکشافات تجربے میں آتے ہیں ایک بچے کا شعور بالغ شخص کے شعور سے الگ ہوتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماحول کے متعلق کچھ نہیں جانتا اس کی بسارت کسی شے پر ٹھہرتی ہے اور نہ سماعت ماحول کی آوازوں پر معنی پہنا سکتی ہے وہ بول سکتا ہے اور نہ ہی فاصلے اور وقت کے احساسات اس کے اندر کار فرما ہوتے ہیں آہستہ آہستہ بچہ وہ سب کچھ سیکھ جاتا ہے جو اس کے ماحول میں رائج ہے حتیٰ کہ سوچنے سمجھنے کی تمام طرزیں اسے ماحول میں من و ان منتقل ہو جاتی ہیں اس طرز انتقال میں بچے کا ارادہ بھی کام کرتا ہے لیکن ایک بڑا حصہ وہ علم ہے جو ماحول کے افراد سے غیر ارادی طور پر اس کے اندر منتقل ہو جاتا ہے بچہ مادری زبان بغیر کسی تعلیم کے سمجھنے اور بولنے لگتا ہے اس طرح وہ ماحول میں موجود اشیاء کے معنی اور ان کا استعمال بھی سمجھنے لگتا ہے انتہا یہ کہ ایک بچہ کم و بیش وہی کچھ دیکھنے سمجھنے اور محسوس کرنے لگتا ہے جو اس کے بزرگوں کا علم اور شعور ہے وانی کو پہنچتے پہنچتے اس کے شوری ذہیرے میں وہ تمام باتیں جمع ہو جاتی ہیں جنہیں استعمال کر کے وہ انہی طرزوں میں زندگی گزارتا ہے جو اس کے معاشرے میں رائنج ہے شور کو ایک آئینے سے تشبیح دی جا سکتی ہے جس پر روشنیوں کا عکس پڑتا ہے اور شعور اپنے علم و دلچسپی کی بدولت محسوس روشنی کو جذب کر لیتا ہے جن روشنی کو شعور جذب کرتا ہے وہ شعور کے پردے پر رک جاتی ہیں آدمی انہیں دیکھتا اور محسوس کرتا ہے لیکن جو روشنیاں شعور کے پردے میں سے گزر جاتی ہیں آدمی انہیں نہیں دیکھتا مثال اگر ایک صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ شیشہ نگاہ کے سامنے ہو اور آدمی کو شیشے کی موجودگی کا علم نہ ہو تو وہ اسے نہیں دیکھ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ روشنی شیشے میں سے گزر جاتی ہے اور انکاس کا عمل واقعہ نہیں ہوتا اور جب انکاس نہیں ہوتا تو آنکھوں سے نہیں دیکھتی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے شیشے کا دروازہ ہے لیکن آدمی گزرتا چلا جاتا ہے اور شیشہ سے ٹکرا جاتا ہے شیشے سے ٹکرانے کے بعد اسے نظر آتا ہے کہ سامنے شیشہ ہے شعور کے اندر تحلیقی طور پر یہ صلاحیت موجود ہے کہ جب وہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ روشنی کو جذب کرنے لگتا ہے اور وہ روشنیاں جو ابھی تک نامعلوم تھیں شعور کی گرفت میں آ جاتی ہیں اسی گرفت کو ہم علم اور تجربہ اور مشاہدہ وغیرہ کہتے ہیں علم روحانیت کے مطابق غیب میں لامتناہی روشنیاں موجود ہیں انہی روشنیوں میں کہکشانی نظام سماوی محلوک میں آبادیاں اور روحانی علوم اور اسرار شامل ہیں جب آدمی اپنے اندر میں متوجہ ہوتا ہے تو شعور کے آنے پر باطنی اطلاعات تصویریں بننے لگتی ہیں اور غیبی نکوش شعور کی گرفت میں آنے لگتے ہیں رفتہ رفتہ وہ غیبی نکوش کو اس طرح سمجھنے اور محسوس کرنے لگتا ہے جیسے ایک بچہ بدتریج ماحول کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے مثال اگر ایک صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ شیشہ نگاہ کے سامنے ہو اور آدمی کو شیشے کی موجودگی کا علم نہ ہو تو وہ اسے نہیں دیکھ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ روشنی شیشے میں سے گزر جاتی ہے اور انکاس کا عمل واقع نہیں ہوتا اور جب انکاس نہیں ہوتا تو آنکھوں سے نہیں دیکھتی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے شیشے کا دروازہ ہے لیکن آدمی گزرتا چلا جاتا ہے اور شیشے سے ٹکرا جاتا ہے شیشے سے ٹکرانے کے بعد اسے نظر آتا ہے کہ سامنے شیشہ ہے شعور کے اندر تحلیقی طور پر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ روشنی کو جذب کرنے لگتا ہے اور وہ روشنیاں جو ابھی تک نامعلوم تھی شعور کی گرفت میں آ جاتی ہیں اسی گرفت کو ہم علم تجربہ مشاہدہ وغیرہ کہتے ہیں علم روحانیت کے مطابق غیب میں لامتناہی روشنیاں موجود ہیں انہی روشنی میں کہکشانی نظام سماوی محلوق حلام آبادیاں اور روحانی علوم و اسرار شامل ہیں جب آدمی اپنے اندر میں متوجہ ہوتا ہے تو شعور کے آئینے پر باطنی اطلاعات تصویریں بننے لگتی ہیں اور غیبی نقوش شعور کی گرفت میں آنے لگتے ہیں رفتہ رفتہ وہ غیبی نقوش کو اس طرح سمجھنے اور محسوس کرنے لگتا ہے جیسے ایک بچہ بدتریج ماحول کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے باطنی حواس کو بیدار کرنے میں ارادے کو بڑی اہمیت حاصل ہے مراقمے میں بند آنکھوں کے سامنے اندھیرے کی سیاہ چادر کے پس پردہ یہ بات محفوظ ہوتی ہے کہ مظاہرات موجود ہیں یہ علم اور یقین باطنی نگاہ کو متحرک کر دیتا ہے پہلے مرحلے میں ارادے میں اس مخلال پیدا ہوتا ہے لیکن متواتر مشق کے نتیجے میں ارادہ حرکت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور مراقبہ کرنے والا باطنی دنیا کو بند آنکھوں سے اسی طرح طرح دیکھتا ہے جس کھلی آنکھوں سے مادی حد و حال نظر آتے ہیں اس بات سے ہم بہو بھی واقف ہیں کہ یقین ہر کام میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے اگر ہمیں اس بات کا یقین نہ ہو کہ کراچی کوئی شہر ہے تو ہم کراچی نہیں جا سکتے اگر یہ بات ہمارے یقین میں نہ ہو کہ کیمیا کوئی علم ہے تو ہم علم کیمیا نہیں سیکھ سکتے